اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفاروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے پس تم لوٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین اور وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا عن قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں روڈ ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا کچھ شریک ٹھہرایا ہے جس کے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری واہ منار اور ان کا ٹکانا آگ ہے وہ بے سا مت اور ظالموں کا ٹکانا برا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اس اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے حتیٰ اذا فشلتم تم و تنازع حتیٰ کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا جھگڑا کرنے لگے وَعَسَيْتُم تما بَعْدِ ماں آرا مَا تو اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھا دیا جس کو تم پسند کرتے تھے جس سے تم محبت کرتے تھے یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان پہلے کافروں کو کاٹتے جا رہے تھے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ شکست خوردہ ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا کہ یہ جو پہاڑ کا درہ اسے نہیں چھوڑنا جو تیر انداز وہاں پر مقرر تھے انہیں کہا گیا تھا کہ ہمیں چاہے فتح ہو جائے چاہے شکست ہو جائے جو بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے لوگ مالے غنیمت لوٹ رہے ہیں تو یہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کئیوں نے کہا جی اب تو فتح ہو گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میدان آ گیا ہے تو لہذا اب چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور جا کے مالے غنیمت اکٹھی کرتے ہیں اور کچھ دوسرے تھے جو کہنے لگے نہیں علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے تو یہیں پہ رہیں تو ان میں سے کچھ افراد نیچے آ گئے وہ جگہ چھوڑ کے تو غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ جنگ کے بڑے ماہر تھے انہوں نے دیکھا وہ جگہ خالی ہے تو یہ پیچھے سے لشکر کو لے کر گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی پھر وہاں سے مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ تقریباً ستر افراد ان کے شہید ہوئے بہرحال کافر پھر بھی شکست کھا کر بھاگ تو گئے لیکن مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا منکمئی دنیا اور من تم میں سے کچھ ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے اور کچھ ایسا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے آخرت چاہتا ہے ثم صارفہ عنہم لیبتالیکم پھر اس اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے یعنی کافروں سے تمہاری توجہ ہٹا دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور البتہ تحقیق یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر فضل والے ہیں استسعدون ولا والا على احد والرسول رسول في فی جب تم چڑے جاتے تھے اوپر کو یا دور چلے جاتے تھے اور تم کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پچھلی جماعت میں تمہیں بلاتا تھا تمہارے پیچھے والے لوگوں میں کھڑا تمہیں بلاتا تھا فسابا کم غمم بغم غم لکیلا تحزانو تو اس نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا تاکہ تم نا غم کرو علامہ فاتح کم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ولا ما کم اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا و اللہ خبیر تعملون اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو یعنی کہ ایک تو مسلمانوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کوئی کہ غنیمت ہاتھ میں آ رہا تھا وہ سارے کا سارا چھوٹ گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ستر آدمی مسلمانوں کے وہ بھی شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا غم تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے وہ بڑے پست ہو رہے تھے اور اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑا غم انہیں یہ پہنچا کہ افواہ اڑا دی گئی کہ نبی رسلاۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں تو اس کے بعد تو مسلمانوں کے حوصلے بالکل ہی وہ پست ہو گئے لیکن اس کے بعد اچانک جب یہ خبر آئی کہ نہیں نبی والسلام ابھی زندہ ہیں موجود ہیں تو چونکہ یہ دوسرا جو غم تھا یہ زیادہ بڑا تھا نبی والسلام کی شہادت والا تو جب یہ غم ہی زائل ہو گیا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے غم تھے وہ اپنے آپ بھول گئے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں علامہ اللہ نے غم در غم پہنچایا ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچایا پھر دوسرے بڑے غم کو جب اللہ نے زائل کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا لکیلا تحزن و علامہ فاطقوں کہ جو تم سے وہ چیزیں فوت ہو گئی ہیں والے غنیمب جو تم لے رہے تھے وہ ہاتھ سے نکل گیا اس پر تمہیں کوئی افسوس نہ ہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس پر بھی تمہیں کوئی غم نہ ہو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی یغشا طائفه منكم جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو وا فافم قد احمد ہوں اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈالا ہوا تھا باللہ غیر الحق دن الجاہلیہ وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان رکھتے تھے جاہلیت والا یقولون وہ کہتے تھے حل لنا من من کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کچھ ہے کوئی اختیار ہے قل کہہ دیجئے ان الامر معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے یخفون فی انفسہم وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ما لا یبدون اللہ کا ایسی بات جو جسے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے معاملے سے کچھ ہوتا ما قتلنا ہا ہونا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے قل کہہ دیجئے لو کم تم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں لابارا الذین کتب علیہم القتل الا مواجعہم تو البتہ وہ لوگ نکل آتے جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا الى مواجعہم اپنی پہلو رکھنے کی جگہ پر یعنی قتل ہو کر جہاں پہ یہ لوگ گرے ہیں وہاں تک یہ لوگ ضرور نکل آتے جنہوں نے قتل ہونا تھا ولی اب تلی اللہ معافی صدوری کمر تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے والی محسا معافی قلوب کم اور تاکہ خالص کرے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ بذات صدور اور اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ علیکم امن کے لیے اونگ تاری کر دی یعنی کہ ایسی سخت لڑائی کی حالت میں جب خوف اور گھبراہٹ ہو اور بندے کو اونگ آ جائے نیند آنے لگ جائے تو وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص احسان تھا تو جو منافقین تھے وہ پریشان تھے انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر کے اور ان سے خوف کو اللہ نے اتار دیا ان اللہ دین کم التقل جمعانی ان ماں کا سابو بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں یقیناً شیطان نے ہی انہیں ان کے بعد اعمال کی وجہ سے پھسلایا تھا والا عنکم اور البتہ تحقیق اللہ نے تم سے درگزر کیا تم کو معاف کیا ان اللہ غفور حلیم یقین اللہ تعالیٰ حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تکونو کاللذین کفرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا وقالو لئخوانہم اذا غربو فی الارض او کانو غزا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے و یحیی و یمیت اور اللہ ہی زندگی بخشتا اور موت عطا کرتا ہے موت دیتا ہے واللہ بھی ماتا بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے ولا ان او من اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کے راستے میں مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو ان متم او قتل تم اللہ تارون اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے فبیما رحمت من اللہ لنتلہم پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں لو کنتا فزدن غلیظ القلبی اگر آپ ہوتے تند خو غلیظ القلب سخت دل والے لن فبو من حولک تو یقیناً وہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے یا منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے فعف عنہم تو ان سے درگزر کر وستغفر لہم اور ان کے لیے بخشش طلب کر و شاور اور امر اور ان سے مشورہ لے معاملے میں کام میں فعضا عزمتا تو جب تو پختہ ارادہ کر لے فتوکل علی اللہ تو اللہ پر توکل کر ان اللہ یحب المتوکلین یقینا اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان سرکم اللہ فلا غالب لکم اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے وَإِن اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے فمن من بعده تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مؤمن توکل کریں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلَّ اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے وَمَن يَغْلُلْ اور جو خیانت کرے گا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ اس چیز کو لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی قیامت کے دن سمت وفا کل لا يظلمون پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا اس کا بدلہ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وہم لا ظلم اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے فریض کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی نے خیانت کی ہوگی جس چیز کے اندر بھی وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھا کے لے کے آئے گا کسی نے بکری میں خیانت کی ہے تو وہ اس کی گردن پر سوار ہوگی نمیا رہی ہوگی کسی نے اونٹ میں خیانت کی ہے تو وہ اس کی گردن پر سوار ہوگا بل بلا رہا ہوگا جو جانور کسی نے خیانت کیا ہے وہ اس کی گردن پہ سوار ہوگا اور بول رہا ہوگا ایسے ہی ہاں وہ بھی اسی طرح سر پہ اٹھائے لے کے آئے گا اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو زمین کے اندر خیانت کرے گا اپنے مسلمان بھائی کی زمین پہ قبضہ کرے گا ایک بالشت بھی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو کھینچتا پھرے گا اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے اس کی چوتڑوں پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور جھنڈے میں لکھا ہوگا ہاد ہی گدرا تو فلان ابن فلان یہ فلاں ولد فلاں کی خیانت ہے اور وہ اس خیانت والے مال کو غدر دھوکے والے مال کو لے کے آئے گا افمن تبا رضوان اللہ کمم با ابی ساخت مین اللہ و مواہ جہنم کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ تعالی کی رضامندی کی اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا اور واہ جہنم اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے وہ عصل مسیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے تم دراجات وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف طبقے ہیں دراجات ہیں وہ اللہ بما یعملون اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسیہم اللہ تعالیٰ نے یقیناً ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا یہ طلوع آیاتی ہی جو ان پر ان کی آیات پڑھتا تھا وہ اور ان کا تزکیہ کرتا انہیں پاک کرتا تھا ولی محمل کتاب و اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے وہ انکان قبل الفی غلال مبین اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اولما اسابت کو مصیبت کیا اور جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی قد اصب تم مسلئی یقیناً تم نے اس سے دگنی پہنچائی تھی قل تم انا ہادا تو تم نے کہا یہ کہاں سے قل ہوا من عندی انفسی کم کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنے طرف سے ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی مسلمانوں کو اگر یہ مصیبت پہنچی کہ ان کے ستر افراد قتل ہوئے شہید ہوئے ہیں مارکہ احد میں تو کافروں کو یہ اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہیں یعنی ان کے ستر بڑے بڑے سردار انہوں نے قتل کیے مارکہ بدر میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ستر ان کے قیدی بھی بنائے بعد میں مسلمان ہوئے ہاں۔ وما اصوابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين اور جو کچھ تم کو اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں یعنی عہد کے دن جو نقصان ہوا فباذن الله تو وہ اللہ کے حکم سے تھا وليعلم المؤمنين تاکہ اللہ تعالی جان لے مومنوں کو وليعلم الذين نافقوا اور ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی وقیر اللہ تعالو فقاتلو فی سبیر اللہ ابدفاڑو اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو دفاع کرو قالو تو انہوں نے کہا لو نعلم قتال لتبعناکم اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے لڑنے کا طریقہ ہمیں آتا ہوتا تو ہم تمہاری ضرور اتباع کرتے تمہارے پیچھے چلتے منافق لڑائی سے بچنے کے لیے ہم یوم اقرب منہم وہ اس دن اپنے ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے یقولون وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے ما لیسا فی قلوبیہم جو ان کے دلوں میں نہ تھا واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اللہ دینا کال الاخوان وہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لو اطاعونا اگر وہ بھی ہماری بات مانتے ما قتلو تو قتل نہ کیے جاتے قل کہہ دیجئے فذرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین تو اپنے آپ سے موت ہٹاؤ اگر تم سچے ہو موت سے بچ کر دکھاؤ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے آپ مردہ گمان نہ کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم يرزقون اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں تو یہ جو شہداء کی زندگی ہے یہ اخروی زندگی برزخی زندگی ہے دنیاوی نہیں دنیاوی اعتبار سے تو ان پر موت واقع ہوئی ہے لیکن اخروی زندگی برزخی زندگی آخرت والی زندگی ان کی اتنی اعلیٰ و بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ انہیں مردہ گمان ہی نہ کریں ایسی اعلیٰ قسم کی ان کی زندگی ہاں جی فرقین بما آتاهم اللہ من فضلہ وہ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے بارے میں وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل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 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی اور اللہ سے ڈرتے رہے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ دینا کال الناس وہ لوگ کے جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمع لکم یقینا لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں فخشوہم تو ان سے ڈر جاؤ فزادہم ایمانا تو اس بات نے ان کو ایمان میں اور بڑھا دیا وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لم یمسسہم سوء انہیں کسی قسم کی برائی نے نہیں چھوا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پیروی کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ یقیناً یہ تو صرف شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین پس اس سے ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مؤمن ہو ولا ژن کلینار فل اور آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں یقیناً اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے یرید اللہ اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ بنائے عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان بال ایمان یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا لن یدر اللہ شیعہ وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا پہنچا سکیں گے علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے خیر اور کافر یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو ہم محلت ان کو دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے انما نملی لهم ليزدادوا اثما یقیناً ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں والا عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے ماکان اللہ علامہ تم علیہ اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ مؤمنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو حتی یمیز الخبیث من الطیب حتیٰ کہ خبیص کو ناپاک کو پاک سے جدا کر دے وما کان اللہ الغیبی اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے اللہ رسولی میں یشا اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے فعام و بلّہ و رسولی ہی بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ وَتَتَّقُوا و تقو عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اور وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا لهم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے سید کونہ ماں یوم القیامہ ان قریب قیامت کے دن وہ اس چیز کا توق پہنائے جائیں گے جس کی انہوں نے جس میں انہوں نے بخل کیا ور اللہ السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے وراثت ہے واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء یقینا اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سنكتب ما قالوا ان قریب جو انہوں نے کہا ہم اسے لکھ دیں گے وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کو ان کا بغیر حق قتل کرنا یہ بھی لکھ دیں گے وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ ان اللہ لیس بدلام للعبید اور اللہ تعالی بندوں پر کچھ بھی ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ دینا قالو ان اللہ عہیدہ الینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ نؤمن علی رسول حتی یأتینا بقربان تأکلوہ النار کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جس کو آگ کھا جائے قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات و باللذی قلتم تحقیق تمہارے پاس رسول وہ کچھ تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر آئے اور وہ چیز بھی جو تم نے کہی فلیما قتل تم ان کن تم صادقین تو اگر تم سچے تھے تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا فن کا دبو کا فقط کچھ دیوا رسول من قبلک اگر وہ تجھ کو جٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جٹلایا جا چکا ہے جاؤ بل بیناتی و زبری و کتاب المنیر وہ واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے کل نفس ذائقت الموت ہر جان موت کو چکھنے والی ہے وہ انما تو فون اجورا کم تو فونا اجورا اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے فمن عن النار فقد فاز پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرقوں سے بہت زیادہ تکلیف ایزا سنو گے وہ ان تصویروں و تتقو فن نظال کا من عزم العمور اور اگر تم متقی بنو تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو یقیناً یہ کاموں کی پختگی میں سے ہے امور کی پختگی میں سے ہے اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جی، جو کتاب دیے گئے لتب الناسی کہ تم ضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے والا تخت منا ہو اور اس کو چھپاؤ گے نہیں فنا بہرحیم تو انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا وشترو بھی تھمن قلیلا اور اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت خریدی فبئس ما یشترون تو جو انہوں نے خریدا وہ برا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا اپ ان لوگوں کو ہرگز یہ گمان نہ کریں جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب تو آپ انہیں عذاب سے بس نکلنے میں کامیاب نہ سمجھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب یقینا آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ دینا یدکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبیہم وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل وہ قسماواتی کرو اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں ربا نام خلق باطلا اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا تو پاک ہے فقینا عذاب النار سو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے ربانہ ہمارے رب ان کا اخذیتا یقیناً جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا فمال ظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار آواز لگاتا تھا ان امنو بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ فآمنا سو ہم ایمان لے آئے ربنا لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتینا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک اے ہمارے رب اور ہم کو وہ کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے ولا تخزینا یوم القیامہ اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا ان نقلا تخلیف المیعاد یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعد تو ان کی دعا ان کے رب نے ان کے لیے قبول کی کہ یقیناً میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تمہارا بعض بعض میں سے ہے فلینہ حاجر سبیری و ہجرتیں کی اور جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کر دیے گئے لوکفرن عنہم سے یہ آتی ہم میں ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دوں گا ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار اور ان کو البتہ میں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے دریا بہتے ہیں ثواب من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ اس کے پاس اچھا ثواب ہے یا ثواب کی اچھائی ہے اچھا بدلہ ہے لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا گھومنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا متاع قلیل تھوڑا سا سامان ہے ثم مأواهم جهنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المآب اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بہت برا بچھونا ہے لاکن اللہ دن النہار لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نزول یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے مہمانی ہے عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ ان من اہل کتاب یؤمن باللہ اور یقیناً اہل کتاب میں البتہ وہ بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وما انزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں خاشعین للہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے عاجزی کرنے والے ہیں لا یسترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے اولائک لہم اجرہم عند ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو وصابروا اور مقابلے میں ڈٹے رہو و رابطوں اور مورچوں میں قائم رہو و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ